صرف کے حوالے سے کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا ہے کل ہم نے پڑھا تھا فصل نمبر تین میں نفی تاکید بلند و نفی جہد بلنگ کی گردان یہ ہم نے پڑھ لی تھی دونوں نفی تاکید بلند و نفی جہد بلند کی کردان ہے اور اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ گردان کے اندر کس طریقے سے گردان ہوگی اگر آپ کو مظاہرے کی گردان آتی ہے تو آپ کو یہ دونوں گردانیں آتی ہیں اگر آپ کو یہ مظاہرے کی گردان آتی ہے تو پھر آپ کو یہ گردانیں بھی آتی ہیں نفی تاخیر والی بھی اور نفی جہاد والی بھی دونوں گردانے کیونکہ سیم ہیں تھوڑی بہت چینجز آتی ہیں باقی بالکل ویسے ہی ہے میں دوبارہ کر دیتا ہوں وہ گردانے آپ دیکھ لیجیے بحث نقی تاکیب بلند دستیل مستقبل معروف کیسے کیا جائے گا لین یا فالا لین یا فالا لین یا فالو لنتا فالا لنتا فالا لین یا فالنا لنتا فالا لنتا فالا لنتا فالو لنتا فلی لنتا فالا لنتا فالنا لن افالا لن فالا یہ تو تھا معروف کی گردان تھی مجھول کی گردان ہم نے کیسے کی تھی لین یو فالا کے طریقے سے یو فالو تھا لین ہر سے لن کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گیا یعنی کتھا آ گیا تو لین یو فلا لین یو فلا لین یو فلو لن تو فلا لن تو فلا لین یو فلنا لن تو فلا لن تو فلا لن تو فلو لن تو فلی لن تو فلا لن تو فلنا لن او لن مو میں نے آپ کو بتا دیا تھا پانچ سیگے مظاہرے میں ایسے ہوتے ہیں جن پہ زما آتا ہے حرف لن کی وجہ سے ان کے اوپر پتہ آ جاتا ہے پھر سات سیگے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر نون عرابی ہوتا ہے سات سیگوں میں نون عرابی ہوتا ہے ہر لنگ کی وجہ سے وہ نون عرابی گر جاتا ہے مظاہرے میں یہ فلاں تھا یہ فلونا تھا لیکن آپ یہاں پر ان اس کردان میں نہیں دیکھیں گے یا فلاں یا یا فالونا کیا ہوگا لین فلا لین یا فالو نون گر جاتا ہے یہاں پر یہ تو تھا جی، تاکید بلن کی اب آگے نفی جہد بلم نفی جہد بلم ان کی اس کی گردان کیسے ہوگی کیونکہ لم جو ہے یہ جزم دیا کرتا ہے لم جزم دیا کرتا ہے تو پانچ سیگے جن میں جمع تھا ان سے وہ ضمہ گر جائے گا اس کی جگہ جزم آ جائے گا اور سات سیگوں میں نون عرابی تھا وہ گر جائے گا تو اس طریقے سے یہ گردان بنتی تھی دیکھیں لم یا لم یا فلا لم یا فلو تفل لم تفلا لم یا فلنا لمتا فل لمتا فلا لمتا فلو لمتا فلی لمتا فلا لمتا فلنا لم افل لم نفل مجھول میں کیسے ہوگا وہی چیز ہوگی بس مجھول جس طرح مظاہرے ہے تو آپ اس طرح کر لیں گے لم یو فل لم یو فلا لم یو فلو لم تو فل لم تو فلا لم یو فلنا لم تو فل لم تو فلا لم تو فلو لم تو فلی لم تو فلا لم تو فلنا لم او فل مجھول اس طریقے سے یہ بنتی ہیں آپ لوگوں نے یہ سنانی ہے ایک دوسرے کو سنانی ہے اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے سنانی ہے محنت کرنی ہے میں آپ سے بار بار یہ یاد کرتا ہوں سب ساری کی ساری سب کا دار و مدار وہ پیٹرنس کے اوپر ہے آپ کچھ چند پیٹرنس آ جائیں تو آپ باقی سارا کے سارے خود بخود بنا لیں گے جیسے جو بسکٹ بنانے والا ہوتا ہے نا وہ پہلے کیا کرتا ہے وہ پہلے ایک سانچا بناتا ہے جب سانچا بن جاتا ہے اس کے اندر وہ ڈالتا جائے گا اور بسکٹ بنتے جائیں گے بسکٹ بنتے جائیں گے ایسے ہی یہاں پر بھی یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے لیکن جو جو ہم آگے چلیں گے آپ کو واقعی پتا چلے گا کہ جو ہم نے سانچے تیار کیے تھے ان کے مطابق ہی اس طریقے سے یہ گردانیں بنتی جائیں گی شروع میں مشکل پیش آتی ہے شروع میں لگتا ہے کہ جی بڑی مشکل گردان ہے کیسے یاد کریں گے تو ایک دفعہ کی محنت ہوتی ہے بس شروع کی محنت ہوتی ہے باقی پھر یہی سانچے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ مکتے جاتے ہیں اور گردانے چلتی رہتی ہیں طالب علم بڑھ کے ہمارے بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا مشکل کام ہے ہم کیسے کریں گے تو بھائی ایک دفعہ کی محنت ہے بس ایک دفعہ کی محنت اس سے زیادہ کی نہیں ہے اس لیے دیکھ لیں اس کو اکثر اب قاعدہ نمبر ایک آ گیا قاعدہ یہ مظاہرے نفی تاقی بیلن اور یہ گردانیاں بنی کیسے تھی میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی کیا انہوں نے کیا کیا کہتے ہیں قاعدہ نمبر ایک لن مزار مثبت کے شروع میں لاؤ مزار مثبت مزار مثبت تھا نا یا فلو یا فلان یہ مزار مثبت تھا اور مزار منفی کیا تھا لا یا فلو لا یا فلان ہے لیکن یہاں پہ ہم مزار مثبت کے اوپر لائیں گے اس کو کہتے ہیں کہ اس کو مزار مثبت کے شروع میں لاؤ اور واحد مذکر غائب واحد مونف غائب واحد مذکر حاضر اور متکلم کے دونوں سیگوں میں آخر حرف پر بجائے پیش کے زبر دے دو پانچ سیگے تھے جن میں پیش آتی تھی کون کون سے پانچ سیگے تھے واحد مذکر غائب واحد مونس غائب واحد مذکر حاضر واحد متکلم اور جمع متکلم تو کہتے ہیں ان پانچ سیگوں میں پیش کی بجائے زبر دے دو اور سات سیگوں میں سے نون عرابی گرا دو چار تسنیا کے تھے یا فلانے تف فلانے نے تف فلانے تف فلانے دو جمع مذکر کے تھے فلونا تف فلونا اور ایک واحد معنس حاضر کا سیگا تھا اور وہ کیا تھا تف فلینا اور دو سیگے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ ان کو کوئی دنیا کی طاقت چھیڑ نہیں سکتی دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی اور وہ کیا ہیں جمع مونس والے سیگے جمع مونس والے سیگے ہیں جن کو دنیا کی کوئی طاقت چھیڑ نہیں سکتی تو وہ اپنی حالت پہ باقی رہیں گے تو سات سیگوں میں سے نون ارادی گرا دو اور دو سیگوں میں جمع مونس کے نون کو رہنے دو ٹھیک ہے بحث نفی تاکید بلند بن جائے گی یہ تو تھا کہ لفظوں میں یہ کام ہوگا لفظوں میں یہ کام ہوگا بھائی معنی میں کیا تبدیلی آئے گی وہ کہتے ہیں لن فیلے مظاہرے کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوا مانا کے اندر یہ ہو گیا کہ خالص مستقبل آ جائے گا ایک بار نمبر دو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے تاکید تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور خالص مستقبل پیدا مانا آ جاتے ہیں یہ تو تھا کہ حرف لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں حرف لم لم کیا کرے گا قاعدہ نمبر دو لم مزار مثبت کے شروع میں لاؤ وہ مزار مثبت ہے اس کے شروع میں لاؤ اور جن پانچ سیگوں کے آخر میں پیش ہے ان سب میں بجائے پیش کے جزم دے دو تو کیا ہو جائے گا جن کے اندر وہ ہے ان میں سے جزم آ جائے گی اگر ہر سے علت نہ ہو ہر سے علت نہ ہو آخر کے اندر یہ بات یاد رکھنی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہر سے علت کیا ہوتے ہیں تین حروف ہیں ہر سے علت بیمار حروف جو ہیں بیمار حروف وائے وائے وائے واؤ الف یا ٹھیک ہے واؤ الف اور یا وائے یہ حرف علت ہے حرف علت اگر آخر میں آ رہے ہیں نا کسی سگے کے اندر وہاں پہ یہ کام نہیں ہوگا وہاں پہ کہتے ہیں کہ جن کے اندر اگر حرف صحیح آ رہا ہے حرف صحیح آخر میں آ رہا ہے ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں حرف صحیح ہوتے ہیں روپے صحیح ہوتے ہیں تو اگر آخر میں حرف صحیح آ رہا ہے تو آپ نے کرنے کرنا ہے وہاں پر پیش ہے اس پیش کی بجائے کیا کر دینا وہاں پہ آپ نے جزم دے دینا ہے جزم دے دینا ہے مثال دیکھیں جیسے لم ین لم یون اصل میں تھا یون سورو یو فولو یون سورو تو اب کیا ہوا جب لم داخل ہوگا تو یہ پانچ سیگوں میں سے ہے نا یہ بھی لم یون واحد مذکر حائد کا سیگا ہے تو کیا بن جائے گا لم ین یژ ریبو یژ ریبو تھا جب اس پہ ہر سے لم داخل ہوگا تو کیا بن جائے گا لم یز ریب یژ ریبو کی وجہ کیا ہو گیا لم یژ ریپ یس ماؤ تھا یس مئو یس مئو جب اس پہ لم داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا لم یس ما لم یس ما اصل میں تھا یس ماؤ تھا تو لم یس ما اگر ہر سے نہ ہو دیکھیں این بھی ہر سے علت نہیں ہے ذارابا کے اندر جو یژ میں با بھی حرف علت نہیں ہے یم سرو کے اندر را بھی حرف علت نہیں ہے تو ادھر تو یہ کام ہوگا لیکن اگر ہر سے علت ہو اگر آخر میں کیا آ جائے ہر سے علت آ جائے تو اس کو گرا دو یعنی جب ہر سے داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا ہر سے گر جائے گا مثال بتاتا ہوں دعا یدعو یدعو دعا ہم کہتے ہیں دعا کرنا جو ہوتا ہے پکار اللہ تعالیٰ کو جو ہم کہتے ہیں جی دعا کرنا جی دعا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو یہ کیا یہ آتا ہے اس کا مظاہرے کے اندر آئے گا ید او او ید تو تھا تو آخر میں کیا ہے اب دیکھیں آپ یہاں پر پہلے سے ہی آپ کہیں گے اس میں واؤ موجود ہے نا واؤ اس کے آخر میں آپ کہیں گے واؤ کے اوپر زمہ نہیں ہے مظاہرے کے آخر میں تو زمہ آتا ہے مظاہرے کے آخر میں زما آتا ہے تو ید بھی مظاہرے ہے اس کے اوپر جمع نہیں ہے بلکہ پہلے سے کیا ہے جزم ہے ہے یہ انشاءاللہ جگہ اب میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ آگے جا کر کہ بھائی کیوں اس کے اوپر جمع نہیں آتا یہ بیماری والا حرف ہے نا واؤ واؤ اب اس کے اوپر جمع بھی آپ لگا دیں اگر بیماری والا حرف ہے جمع بھی لگا دیں پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا ید او آسان کام ہے اب میں اس کو اگر جمع کروں گا تو کیا بنوں گا ید او ید او یہ مشکل ہے کرنا عرب بڑے نازک مزاج لوگ ہیں زبان کے اعتبار سے نازک مزاج لوگ ہیں وہ مشکل جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو وہ کہتے ہیں اس کو آسان کرو آسان کرو جتنی آسانی لا سکتے ہو زبان کے اندر اتنی ہی آسانی بہتر ہے تو وہ جہاں پر یہ بیماری والے حروف آگے اس قسم کے آگے وہ کہتے ہیں جی اس سے پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے تو کام کو آسان کرنا چاہیے تو ید او تھا وہ اس کو ضمہ پہ گرا دیتے ہیں تو ید او تو مظاہرہ اس کا آتا ہی ید ہے بھائی اس کو اب ہر سے لم داخل کریں گے تو کیا ہوگا ہر سے لم داخل کریں گے کیونکہ ضمہ تو پہلے سے گرا گے اس کا تو کہتے ہیں اس کا غور بھی آخر سے گرا دو ہر سے علت ہے نا اس کو گرا دو تو کیا بن جائے گا جب آپ اس کے اوپر سے ضمہ داخل کریں گے لم داخل کریں گے تو آپ مثال میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے ید او سے ید او سے میں تھوڑا سا لمبا پھینک کے پڑوں گا اس کو ابھی کاری نہیں ہے ہم سختی ہیں ابھی ٹھیک ہے ید سے کیا ہو جائے گا لم ید لم ید ٹھیک ہے نا یدو سے کیا ہو جائے گا لم ید وہاں گر گیا اچھا یور می یور می آخر میں یا آ رہی ہے دیکھیں واع ہے نا یا یور می ہر سے علت ہے حرف علت ہے وہ اب جب لم داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا یارمی سے لم یارمی لم یارمی اچھا جی یقا سے یقا الف ہے آخر میں یقا سے کیا بن جائے گا لم یکشا ٹھیک ہے جی لم یکشا یکش سے لم یکشا تو یہ جو جہاں پہ حرف علت ہے وہ حرف علت گر جائے گا اور سات سیگوں میں نون عرابی آتا ہے سات سیگوں میں نون عرابی آتا ہے وہ سب ہر جگہ کے اوپر نون عرابی گر جاتا ہے لم کی وجہ سے نون عرابی گر جا دو اور دو سیگے جو جمع مونس کے سیگے ہیں بھائی اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا بس یہ تو اپنی جگہ قائم رہیں گے ہاں ہاں اس میں جو ہے نا جب وہ آئے گا تو یہاں پر گریں گے وہاں پر ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ کیا آئے گا وہاں پر فتح ان کے اوپر آئے گا وہاں پر ان پہ کیا آ جائے گا فتح آ جائے گا اس لیے وہاں پہ تازہ میں ذکر نہیں کیا ہے نا ہر سے علت والا وہاں پہ چاہے ہر سے علت ہو چاہے ہر سے صحیح ہو ایک ہی کام تھا فتح دیتے جاؤ فتح دیتے جاؤ نون رابی کو گراتے جاؤ یہاں پر کیا ہے کہ اگر اب کلاسفیکیشن ہو گئی ہے دیکھیں گے کہ آخر میں کیا ہے ہر سے صحیح ہے ہر سے علت ہے اگر ہر سے صحیح ہے تو اس کو جزم دے دو اور اگر ہر سے علت ہے تو اس حرف علت کو گرا دو بات سمجھ رہے ہیں حرف علم کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو دو سیکھوں میں جمع مونس کے نون کو رہنے دو بہت نصیب علم بن جائے گی یہ تو تھا ظاہری لفظوں میں اچھا بھائی مانا میں بتاؤ مانا میں کیا ہونا ہے کہتے ہیں مانا کیا ہوں گے لم پیلے مظاہرے کو ماضی منفی کے مانا میں کر دیتا ہے لم پیلے مظاہرے کو ماضی منفی کے مانا میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے ماضی منفی کے مانا ایسے ہیں لم جب داخل ہوتا ہے تو یہ ماضی منفی کے مانی کہہ لیں مانا کہہ لیں دونوں پڑھے جا سکتے ہیں اردو کے اندر مانی بھی استعمال ہوتا ہے مانی مانی آپ اردو کی فیروز الوقات وغیرہ میں دیکھیں گے اس میں مانی ہوتا ہے ویسے عربی کے حوالے سے مانا لم پھیلے مظاہرے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے تو ماضی منفی کے معنی ہو جاتے ہیں یہ تو کی بات اس حوالے سے اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ترجمہ جو ہے ترجمہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے اس کو یہ بھی بتاتا چلوں چلو یہ ترجمہ لفظ غلط ہے ترجمہ ترجمہ نہیں ہوتا ترجمہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ترجمہ ترجمہ لفظ ہے ترجمہ نہیں لفظ ترجمہ کتابوں کے اوپر ویسو کے وائس اوکے بالکل خاموش نہ ہوا کریں کچھ نہ کچھ بتا دیا کریں کیونکہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میں پتہ ہی نہیں چل رہا مجھے تو یہ ترجمہ لفظ ہے اس طرح کتابوں کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ہاں اس کا فرق ہے نا ماضی نفی ماضی نفی جو داخل ہوتا ہے نا تو ما فا ما فا دیکھیں گے تو اس کے میننگ اور اس کے میننگ میں دونوں ایک جیسے آئیں گے ٹھیک ہے نا لم یا فل لیکن یہ مظاہرے کے اندر داخل ہوتا ہے لم اور جو ماں تھا یہ ماضی پہ داخل ہو رہا تھا ماں جو تھا ماضی پہ داخل ہو رہا تھا ٹھیک ہے اور ما فعلا کا بھی وہی معنی ہوگا جو لم یا فل کا مانا ہے ما فعلا اور لم یا فل لیکن یہ داخل ہوتا ہے کس کے اوپر یہ مظاہرے پہ داخل کیا جاتا ہے عرب استعمال کرتے ہیں عرب استعمال کرتے ہیں لم یلت ولم یولت لم یلت ولم یولت یو لومیش اللہ پڑھیں گے کہ وہاں پہ کیسے ہوا تو ہو اللہ احد کے اندر آتا ہے نا لم یلت ولم یولت اور بھی جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے کتنا کہہ رہا تھا کتابوں کے اوپر لکھا ہوا تھا میم اور میم اس کو لوگ پڑھتے ہیں مترجم مترجم مثلا کوئی ترجمے والی کتاب ہوگی ترجمے والی کتاب ہوگی تو اس کو پڑھتے ہیں مترجم ٹھیک ہے یا مترجم ہوگا یا کتاب کے اوپر اگر لکھا ہوا تو رے جیم اور میم تو اس کو مترجم یا مترجم یہ لفظ غلط ہے اگر ترجمہ کرنے والے کے بارے میں بتایا ہوا ہے اس میں فائل ہے یعنی ترجمہ کس نے کیا ہے مثلا کسی نے بھی کیا ہے جی زاہد صاحب نے ترجمہ کیا تو ہم کہیں گے مترجم مترجم زاہد ٹھیک ہے نا مترجم ترجمہ کرنے والے کون ہیں ٹرانسلیٹر مترجم کا معنی ہوتا ہے ٹرانسلیٹر اور اگر کتاب کے متعلق بتایا جائے کہ بھئی یہ کتاب کیا ہے یہ ٹرانسلیشن ہے ٹرانسلیٹڈ ہے پہلے سے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جائے گا مترجم مترجم آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے مثلا حدیثی کتاب ہوگی صحیح بخاری اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اس طرح میم تے رے جیم اور میم اس کا مطلب ترجم کا مطلب ہے یہ ترجمہ کی گئی کتاب ہے پہلے عربی سے اردو کہنے کو ترجمہ کیا گیا تو مترجم یا مترجم مترجم سے مراد ہوتا ہے ترجمہ کر ترجمہ کرنے والا اور مترجم کا مطلب ہے یہ کتاب کیا ترجمہ شدہ ہے اس لیے یہ ترجمہ ہے ترجمہ میں بھی بعض بول رہا ہوں ترجمہ لیکن آپ لوگ ابھی سے زبان کو وہ رکھیں کہ ترجمہ ریپیٹ کر دیتا ہوں سر پڑھنے کا یہ چیز میں کیوں کرواتا ہوں ورنہ آپ کہیں اس کا کیا تعلق ہے بھائی ہم یہ ساری چیزیں اس لیے سیکھ رہے ہیں یہ بھی صرف ہی ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی صرف ہے ہم نے اردو بھی بولنی ہے تو صحیح خیال رکھتے ہوئے عربی کے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو اس کے اندر خیال ہونا چاہیے کتابوں کے اوپر لکھا ہوا تھا میم تے نیم تا را جیم اور نیم تو لوگ پڑھتے ہیں اس کو مترجم مترجم مترجم یا مترجم یہ لفظ غلط ہے یہ لفظ غلط ہے اگر ترجمہ کرنے والے کے متعلق بتائیے کسی کا نام لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد ہے ٹرانسلیٹر مترجم مترجم کلیٹر کون ہے ترجمہ کس نے کیا ہے اور اگر کتاب کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ٹرانسلیٹڈ ہے پہلے سے اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے کسی اور زبان سے ایک دوسری زبان کے اندر تو وہ بھی اس کتاب کو ہم کہیں گے مترجم مترجم ترجمہ شدہ مترجم مترجم مترجم متر مترجم جم کیوں ہاں اور یہ ترجمہ ترجمہ یہ سب کے اندر یہ چیزیں ہیں سب کے اندر یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں اب آ کے اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہے میں تاثیر بلند اندر فیل مستقبل معروف کا ترجمہ کرنے لگا ہوں لیں یا فلا لیں یا فلا لیں یا فالو لن تخلا تخلا اس طرح کریں گے تو لیں یا فلا ترجمہ دیکھیں ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد ہم نے پڑھ لیا نا ہر کے لن کی وجہ سے چیز مستقبل کے معنی میں آ جاتی ہے مستقبل کے معنی میں مستقبل کے معنی میں مستقبل کہیں یا مستقبل کہیں دونوں پڑھ سکتے ہیں لیکن عوام خواص میں مشہور مستقبل ہے دونوں پڑھے جا سکتے ہیں مستقبل اور مستقبل دونوں پڑھے جا سکتے ہیں تو لیں یا ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مت لیں یا ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مت لین یا فلو ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مت لن تک فلا ہرگز نہیں کرے گی وہ ایک عورت لن تک فلا ہرگز نہیں کریں گی وہ دو عورتیں لین یا فلنا ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں لن تک فلا ہرگز نہیں کرے گا تو ایک مت لن تک فلا ہرگز نہیں کرو گے تم دو مت لن تلو ہرگز نہیں کرو گے تم سب مت لن تی ہرگز نہیں کرے گی تو ایک عورت لن تک ہرگز نہیں کرو گی تم دو عورتیں لن تف ہرگز نہیں کرو گی تم سب عورتیں لن اب ہرگز نہیں کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت لن الا ہرگز نہیں کریں گے ہم دو مرض یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ٹھیک ہے یہ آگے لنگی فلا ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد یہ ویسے ہی ہے میں نے وزن تھا مثلا مار پیٹا نہیں پیٹا جائے گا وہ ہرگز نہیں پیٹا جائے گا وہ ایک مرد ہرگز نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد اس میں یو فلا یہ سب سب سمجھانے کے لیے ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد لئی یو فلا ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد لئی یو فلو ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد تو فلا ہرگز نہیں کی جائے گی وہ ایک عورت لنگ تو ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ دو عورتیں لئی یو فلنا ہرگز نہیں کی جائیں گی وہ سب عورتیں تو فلا ہرگز نہیں کیا جائے گا تو ایک مرد لنگ تو ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم دو مرد لگ تو فلو ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم سب مرد لن تو فلی ہرگز نہیں کی جائے گی تو ایک اور تو فلا ہرگز نہیں کیے جاؤ گے تم تم دو عورتیں لن تو فلنا ہرگز نہیں کی جاؤ گی تم سب عورتیں لن و فلا ہرگز نہیں کیا جاؤں گا میں ایک مر گیا ایک عورت لن فلا ہرگز نہیں کیے جائیں گے ہم دو مر گیا دو عورتیں یہ سب مر گیا سب عورتیں یہ تو تھا اس کے حوالے سے لن کی تھی آپ چلتے ہیں بلن کی وہی آپ کو اگر ماں پالا والے ترجمہ آتا ہے نا ماں پالا ماں پالا ماں پالو ماں پالک وہی ترجمہ یہاں پر بھی ہے ترجمہ وہی ہے صرف بات یہ ہے کہ ماں ماضی پر داخل ہوا تھا لم مظاہرے پر داخل کیا گیا بس ترجمہ وہی ہے لم یا پل نہیں کیا اس ہاں، اس ایک مرد نے لم یا پلا نہیں کیا دو مردوں نے لم یا پلو نہیں کیا ان سب مردوں نے لم کا پل نہیں کیا اس ایک عورت نے لم کا پلا نہیں کیا ان دو عورتوں نے دیکھیں یہاں پہ نہیں کیا نہیں کیا مان رہے ہیں ترجمہ یاد نہیں ہوتا خیر ہے کوئی بات نہیں بس آپ کو پتا ہونا چاہیے ترجمہ اگر پورے طور پہ یاد نہ بھی ہو نا کوئی بات نہیں آپ کو اگر پورے میننگس کے ساتھ نہیں ہو سکتا آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ بھی سیگا کون سا ہے بس آپ کو اتنا پتا ہو تو کام ہو جاتا ہے سمجھ رہے نا اگر ترجمہ یاد صحیح طور پہ نہیں بھی ہوتا کوئی بات نہیں آپ کو بس پتا ہونا چاہیے سیگا کیا ہے سیگا کیا ہے اس کے معنی کیا ہے جو آسانی کے ساتھ وہ کر سکیں لم تک پل نہیں کیا اس ایک عورت نے لم تک فلاں نہیں کیا ان دو عورتوں نے لم یا فلاں نہیں کیا ان سب عورتوں نے لم تک پل نہیں کیا تو ایک مرد نے لم تک فلاں نہیں کیا تم دو مردوں نے لم تک پلو نہیں کیا تم سب مردوں نے لم تک علی نہیں کیا تو ایک عورت نے لم تک فلاں نہیں کیا تم دو عورتوں نے لم تک فلاں نہیں کیا تم سب عورتوں نے لم افل نہیں کیا میں ایک مرد ایک عورت نے لم نہ پل نہیں کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے سب مردوں نے سب عورتوں نے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آگے مجھول کی گردان لم یو فل نہیں کیا گیا وہ ایک مت لم یو فلا نہیں کیے گئے وہ دو مت لم یو فل نہیں کیے گئے وہ سب مت لم تو فل نہیں کی گئی وہ ایک تو فلا نہیں کی گئی وہ دو لم یو فلا نہیں کی گئی سب اور لم تو فل نہیں کیا گیا تو ایک مت لم تو فلا نہیں کیے گئے تم دو مت لم تو فل نہیں کیے گئے تم سب مت لم تو فل نہیں کی گئی تو ایک اور لم تو فلا نہیں کی گئی تم دو اور لم تو فل نہ نہیں کی گئی تم سب اور لم و فل نہیں کیا گیا ہمیں ایک گیا ایک اور لم نو فل نہیں کیے گئے ہم دو مر گئے دو اتنے سب مر گئے سب عورتیں یہ آتا ہو تو آپ کو خود بخود زبان چلے گی ہاں لم کی وجہ سے فیوچر پاسٹ میں چینج ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے لم جو ہے نا کیا کرتی ہے لم فیوچر مظاہرے کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے مظاہرے کو ماضی کے معنی میں ٹھیک ہے اس کی طاقت ہی ایسی ہے کہ یہ کرتا ہے یہ اس کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے اب چلتے ہیں جی نظم کی طرف نظم کیا ہے نظم لیں لن مزارے پر لگائے تو اگر پانچ سیگوں میں کرے گا وہ صبر ہیں یہی وہ پانچ جن پر ضمہ تھا اب بجائے ضمہ کے فتح ہوا نون عرابی کو دیتا ہے گرا سات سیگوں میں وہ بے اور مظاہرے کو ہے دیتا بے گما خاص مستقبل کے مانا اے جواں لم مظاہرے پر اگر آ جائے گا جزم دے گا پانچ سیگوں کو سدا ہیں یہی وہ پانچ جو مضمون تھے لم کے آ جانے سے اب ساکن ہوئے منہیں اے رابی گرائے مثل لم کے یاد رکھ یہ قاعدہ اور مظاہرے کو ہے دیتا بے خطر ماضی منفی کے مانا اے پہ علت ہوگے آخر میں اگر لم لگائے جب تو اس کو دور کر حرف علت تین ہے اے نیک رائے اور ہے مجموع ان تینوں کا وائے ٹھیک ہے یہ نظم تو آپ کو یاد ہونی ہے مجھے پتا ہے لیکن چلیں یہ صرف اس لیے برکت کے لیے آپ نے پڑھ لی ہے لیکن کو قاعدے آنے چاہیے بس قاعدہ پتا ہو کہ کام کیا ہوتا ہے ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مشکل نہیں ہوتی نظم یاد رکھیں شیر اشعار کو یاد کرنا آسان کام ہوتا ہے مشکل نہیں ہوتا خیر لیکن یہی بات ہے ہر بندے کی مناسبت کی بات ہوتی ہے بعض لوگوں کو شاعری کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اشعار یاد رہتے ہیں بعض کو مناسبت نہیں ہوتی ہے لیکن شاعری کا فائدہ یہ ہوتا ہے چیزیں بھولتی نہیں ہیں آپ کو پھر اگر اشعار میں آپ نے یاد کیا ہوا آپ کو چیز بھولے گی نہیں لیکن یہ مناسبت کی بات ہے اور کوئی یہ وہ نہیں ہے کہ ورنہ کہ مجھے کیوں نہیں یاد ہوتے کوئی بات نہیں نہیں یاد ہوتے کچھ نہیں ہوتا اس سے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اگر نہیں بھی اشعار یاد ہوتے کوئی بات نہیں اس سے کوئی نقصان کوئی نہیں ہو جائے گا جی یہ سوالات آپ لوگوں نے تیار کرنے کل میں انشاءاللہ شاء آپ سے اس کے بارے میں سنوں گا سوالات کے اوپر آج انشاءاللہ ہم ابھی علم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں علم ناف ٹھیک ہے جی علم ناف بھی ہم ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں علم بھی ریکارڈنگ کرنے والے ساتھی جو ہیں وہ اس کے لیے ریکارڈنگ کریں پھر علم